دنیا ترقی پہ نہیں گئی دنیا خودکشی میں گئی دنیا خودکشی کر رہی ہے یہ جو کچھ ایجاد ہو رہا ہے اس نے تو ہمیں انسان نہیں رہنے دیا کمزور کر دیا ہے ان پہاڑوں کے فطری حسن کی حفاظت کرو ان پہاڑوں کو بچاؤ گناہوں سے او نوجوان تیرے بازو کی تیری ماں کو ضرورت ہے تیری بہنا کو ضرورت ہے کشمیر لٹ گیا ہم سیاسی نعرے لگاتے رہے ڈل کی جھیل برباد ہو گئی ہم نعرے لگاتے رہے چنار کے درخت جل گئے ہم نعرے لگاتے رہے کشمیری ماں بہن بیٹی اکوبت خانوں میں ذبح ہو گئی ہم نعرے لگاتے رہے بتاؤ نعرے لگانے والوں تم کتنے دن زندہ رہ لو گے ایک دن تو مرنا ہے آخر